حضرت بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے پوری کر دو سننے ابو تاود حدیث نمبر تین ہزار تین سو سات